اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں گروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرماتے ہیں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک آدمی آیا اور آ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فریاد کرنے لگا اپنی بھوک کے بارے میں پیاس کے بارے میں غربت کے بارے میں مفلسی کے بارے میں پوٹی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب اور محتاج جو کھانے پینے نہیں ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو سن لیا خاموش رہے تھوڑی دیر میں ایک اور صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو تہ میں رہتا ہوں اور وہاں پر غریبی کی وجہ سے لوگوں نے ڈاکہ مارنا شروع کر دیا لوگ ڈیکوئٹ بن چکے ہیں اور اتنا ڈاکہ مار رہے ہیں کہ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سن لیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ عدی ایک بات سنو وہ دن آئے گا وہ دن آئے گا کہ اس وقت یہاں پر اتنا سکون اور چین ہوگا کہ ایک عورت مقام ہیرا سے نکلے گی سفر کرے گی مکہ پہنچے گی مکہ میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی کوئی اسے چھیڑنے والا یا تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اندر ہی اندر سوچنے لگا اتنے بڑے بڑے ڈاکو قبیلے بنو تے میں رہتے ہیں جو مردوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ایک کمزور عورت کو وہ چھوڑ دیں گے اور اس سے کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے فرماتے میرے دل میں یہ بات آئی میں کچھ کہہ نہیں پایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ایک اور بات سناؤ وہ دن آئے گا وہ دن آئے گا کہ ایران کے بادشاہ کسرا کا خزانہ تمہارے قدموں میں ہوگا اور اس کے خزانے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایران اس زمانے میں سپر پاور ہے اور کسرا کا خزانہ ہمارے قدموں میں ہم غریبوں کے قدموں میں میں نے سپرائزنگلی سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسرا بن ہرمس کی بات کر رہے ہو یعنی وہ ایران کا بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی ہاں کسرا بن ہرمس کا خزانہ تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہوگا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ ایک اور جھٹکا میں اور حیران ہوں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائے کہ ادھی ایک اور بات سن لو وہ زمانہ آنے والا ہے وہ زمانہ آنے والا ہے ایک ایمان والا سونا چاندی لے کر نکلے گا لوگوں کو زکاة دینے کے لیے لوگوں کو خیرات دینے کے لیے لیکن معاملہ یہ ہوگا نہ کوئی زکاة لینے والا ہوگا نہ کوئی خیرات لینے والا ہوگا حیران ہے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ادھر تو سچویشن یہ ہے لوگ بھوکے ہیں پریشان ہیں افلاس کی شکایت کر رہے ہیں ڈاکے پڑ رہے ہیں اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی فرما رہے انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا تو و صدقنا فرماتے میں نے سن لیا زمانہ بد گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا لیکن حضرت عدی کا بیان ہے اپنی زندگی میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ وقت بھی آیا کہ کوفہ سے ایک عورت نکلتی ہے بیت اللہ پہنچتی ہے بیت اللہ کا طواف کرتی ہے کوئی اسے چھیڑنے والا نہیں ہے ایسا سکون اور ایسا اطمینان تھا کوئی کسی کو تکلیف دینے والا نہیں کوئی لوٹنے والا نہیں یہ میری آنکھوں نے دیکھا اور حضرت عدی فرماتے ہیں میرے نبی نے جو دوسری پیشین گوئی فرمائی تھی کہ کسرا بن نرمس کا خزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے حضرت عدی فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم میں خود اس جنگ میں شریک تھا ہمیں اللہ نے فتح دی ہے اور میری آنکھوں نے اس خزانہ کو اپنے قدموں کے پاس دیکھا ہے اور حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو تیسری بات تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ سونا چاندی لے کر نکلیں گے کوئی خزان کوئی وہاں پر زکات لینے والا نہیں ہوگا یہ میں نے تو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ اس پیشین گوئی کو بھی سچ کرے گا چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا وہ ایسا زمانہ تھا ایسی خوشحالی تھی کہ واقعتاً لوگ سونا چاندی لے کر نکلتے تھے کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا یہ تین پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمائے اور تینوں باتیں بہو صادقائی ہے یہ کیا چیز ہے اس کو کہا جاتا ہے معجزہ کہ یہ ایک وہ سپر نیچرل طاقت تھی جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے کہ جس کی بنا پر وہ ایکسٹرا آرڈینری خبر کو پیش کرتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہوتی ہے اللہ جب نبی سے ایسی باتیں کہلوا دے اسے ہم موجیز کہتے ہیں جب اولیاء اللہ ایسی بات کہہ دے اسے ہم کرامت کہتے ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے حق کہ جی ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے موجزے صادر ہوتے ہیں اور ولیوں سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے خصائص قبرہ میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے واقعے کو نقل کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان لانے سے پہلے میرا شام کا سفر ہوا میں سیریا گیا ہوا تھا وہاں پر میں رات کو سویا سفر تجارت پر تھا رات کو سویا میں نے خواب دیکھا اس زمانے میں ایک راہب تھا وہاں پر ایک پادری تھا میں اس کے پاس گیا میں نے جا کر اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے انٹرپریٹ کیجیے اور بتلائیے اس کا اس کی تعبیر کیا ہے تو اس راہب نے اس خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے مجھے ایک سوال کیا یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے مجھے سوال کیا میں اس کا تمہارا نام کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتلایا دوسرا سوال کیا میں کون سے شہر سے آئے ہو انہوں نے جواب دیا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں تیسرا سوال کیا ماذا شغلک تمہارا بزنس تمہارا کام کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں تجارت کرتا ہوں اس کے بعد اس راہب نے یہ جملہ کہا ان باتوں کو سننے کے بعد خواب کو سننے کے بعد یہ جملہ کہا کہ ایک زمانہ ان قریب آنے والا ہے تمہارے شہر مکہ میں ایک اللہ نبی کو مبوس کرنے والا ہے وہ نبی مکہ مکرمہ میں آئے گا وَأَنْتَ تَكُونُ وَزِيرَتُهُ فِي حَيَاتِهِ وَتَكُونُ خَلِفَتُهُ بَعْدَ مَمَاتِ کہ تمہیں اللہ وہ مقام دے گا کہ تم اس نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرو گے زندگی میں اس کے وزیر بن کر رہو گے اور موت کے بعد اس کے خلیفہ بن جاؤ گے یہ اس راہب نے خبر دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب کی تعبیر برابر سمجھ میں نہیں آئی اس لیے انہوں نے یہ سوچا میں نے سن لیا ہے میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گا اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا اپنے دلی دل میں اس تعبیر کو رکھا یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کی ایج 38 ایٹ ایئرز کی ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 40 ایئرز کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مالا مال کیا آپ نبی بن گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے صدیق اکبر وہ صحابی ہے جو ابتدائی زمانے میں ایمان لائے تھے جب ان کو یہ پتا چلا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نبی ہو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تمہارے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے نبوا کون سی دلیل ہے جس پر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو جب یہ سوال کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر شام میں جو خواب دیکھا تھا وہ بھول گئے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر شام میں جو تم نے خواب دیکھا تھا جب سیریا گئے تھے جو خواب دیکھا تھا کیا اس خواب کو تم بھول گئے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم نے یہ خواب خود سن لیا کسی کو نہیں بتایا لیکن اے ابو بکر تم نے تو کسی کو نہیں بتایا لیکن میرے رب نے جبرائیل کے ذریعے مجھے تمہارا پورا خواب بتا دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین ہو گیا آپ اللہ کے نبی ہو اسی وقت کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کے گلے لگ گئے اور حضرت ابو بکر نے نبی کی پیشانی پر بوسا دے دیا ہے یہ تھا وہ معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن جب ایمان قبول کیا نبی کے معجزے کو دیکھا اور زندگی بھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ کے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر کرتے ہیں وہ دن بھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہجرت کرنے کے لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے نکلا ہوں مدینے جا رہا ہوں دور دراز کا ہمارا سفر ہے راستے میں ہم چلے جا رہے ہیں ایک ایسا مقام بھی آیا میں بھی بھوکا میرے نبی بھی بھوکے نہ کھانے کے لیے کچھ بچا ہے نہ پینے کے لیے کچھ بچا ہے ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ذرا جاؤ ادھر ادھر دیکھو کچھ کھانا نظر آئے تو انتظام کر دو تم بھی بھوکے میں بھی بھوکا ہم دونوں کھا لیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے نبی نے مجھے حکم دیا میں نے کہا آپ آرام کیجئے میں ابھی کھانا تلاش کر کے لاتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگلاتی علاقہ تھا میں ادھر گیا ادھر گیا تلاش کر کرتا تھا اچانک مجھے ایک جھوپڑی نظر آ گئی ایک ہٹ ایک جھوپڑی نظر آئی میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی اما دروازے پر آئی تاریخ میں اس بوڑھی اما کا نام ام مابد لکھا ہوا ہے وہ بوڑھی اما دروازے پر آئی اما جان نے پوچھا کیا بات ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اور میرے ایک ساتھی ہے ہم دونوں مسافر ہیں اور راستے میں بیچ راستے میں ہے ہم دونوں بھوکے ہیں اگر کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے تو مجھے تھوڑا سا کھانا دے دو میں اپنے آقا کو کھلا لوں گا اپنے آقا کے پاس لے کر جاؤں گا اس بوڑھی اممہ نے بڑے پیار سے گھر میں بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرا شوہر صبح سویرے جاتا ہے جو کچھ کما کر لاتا ہے شام کو کچھ کھانا لے کر آتا ہے ہم دونوں بوڑھا بوڑھی رات کو کھا لیتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر کچھ ہوتا تو میں ضرور تجھ مسافر کو دے دیتی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس عورت کے گھر میں دیکھنے لگا تو مجھے ایک چھوٹی سی بکری وہاں پر نظر آئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امی جان یہ بکری تو آپ کے پاس ہے اس کا دودھ ہی ہمیں پلا دو اپنے آقا کے پاس لے کر جاؤں گا انہیں دودھ پلا دوں گا بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا اگر ہوتا تو میں منع نہیں کرتی اس لیے کہ یہ بکری بیمار ہے یہ بکری اتنی کمزور ہے ایک زمانہ ہو گیا اس کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا ہے یہ بالکل دودھ نہیں دیتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اماں کا شکریہ ادا کیا واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ بوڑھی اممہ کے پاس بکری تو ہے لیکن بکری بیمار ہے کئی زمانے سے اس نے دودھ نہیں دیا ہے اس لیے میں کچھ بھی نہیں لا سکا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابو بکر مجھے بھی اس اماں جان کے گھر پر لے کر چلو میں بھی ام محبت کے گھر پر چلتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام محبت کے گھر پر آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امی جان یہ ہے میرے آقا جن کے لیے میں کھانے کا انتظام کرنے آیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام محبد اگر اجازت اجازت ہو تو تمہاری بکری کا میں دودھ پی لوں میرا ساتھی بھی پی لے گا حضر وہ ام معبد مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں سچ کہتی ہوں یہ بکری دودھ نہیں دیتی ہے اس نے زمانے سے دودھ نہیں دیا ہے یہ بالکل بیمار اور کمزور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد مجھے بھی ایک مرتبہ کوشش کر لینے دو جاؤ تم اندر سے پیالہ لے کر آؤ وہ بڑھیا حیران ہے مسکرا رہی ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں وہ سمجھتی بیچارے بھوکے ہیں اس بنا پر ضد کر رہے ہیں وہ ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام مابد یہ پیالہ بہت چھوٹا ہے ذرا بڑا پیالہ لے کر آؤ وہ دوسرا لے کر آئے کہاں ایک اور لے کر آؤ ام مابد حیران ہے یہ کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو جو بیمار ہے جس نے زمانے سے دودھ نہیں دیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا ہے اور اس اس کے کے کے بعد میں تھنوں کو پکڑ کر دودھ نکالنے لیے کھینچنا شروع کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں حیرانی سے دیکھ رہا ہوں مابت دیکھ رہی ہے کہ دودھ نے نکلنا شروع کر دیا دودھ نکلنے لگا پیالہ بھر گیا دوسرا پیالہ بھر گیا تیسرا پیالہ بھر گیا جتنے برتن لائے گئے تھے سارے برتنوں میں دودھ نکلتا جا رہا ہے حیران ہے ہے کہتی کہتی اللہ کے کہ اے مسافر تم کون ہو اس بکری کو دوہنے کے لیے میں نے بہت کوششیں کی ہے اس کا دودھ نکالنے کی میں نے کوشش کی ہے اس نے کبھی دودھ نہیں دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے تم نے کیا کر دیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان یہ بکری کل بھی تمہاری تھی یہ بکری آج بھی تمہاری ہے لیکن کل تمہارے ہاتھ وہاں پر لگتے تھے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا ہے وہ عورت حیران ہے ام مابد حیران ہے پورے کٹوروں میں دودھ بھر گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اس عورت ام مابد نے بھی پیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا اور جیسا کہ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ جب شام کو ابو مابد ان کے شوہر آئے اور انہوں نے جب یہ واقعہ سنا یہ دونوں میاں بیوی ہمارے نبی کی خدمت میں آ کر ایمان قبول کر لیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ قدرت نصیب فرمائی ہے لیکن یاد رکھنا کہ نبی سے موجی سے ظاہر ہوتے ہیں اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہے لیکن کرنے والی ذات خدا کی ہے یہ یقین ہمیں بنانا ہے کہ خدا کی قدرت پہلے نبی کا ہاتھ بعد میں اللہ کی قدرت پہلے ولی کا ہاتھ بعد میں اگر اللہ قدرت دے دے تو اس طریقے سے ایسے امپوسیبل چیزیں پوسیبل بنتی نظر آتی ہے لیکن اگر خدا کی مرضی نہ ہو اللہ کی مرضی نہ ہو تو پھر چاہے وہ نبی ہو ولی ہو صحابی ہو کتب ہو غوث ہو ابدال ہو ہو خدا کی قدرت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے بدر کا موقع دیکھیے تین سو تیرہ صحابہ مقابلے میں ایک ہزار کا لشکر امپوسیبل لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ کو جیتیں گے لیکن خدا کی مرضی تھی اللہ کی قدرت شامل حال تھی اور اللہ کی مرضی تھی نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کنکر لیتے ہیں کچھ پیبلز کو لیتے ہیں اور مٹی کو لیتے ہیں اور ان کے اوپر پھینکتے ہیں ایک ہزار کا لشکر ہے سب کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تو یہ نظر آیا کہ نبی نے پھینکا ہے لیکن پھینکنے والے اللہ تھے خود صحابہ کا بیان ہے کہ بدر کے موقع پر تو اللہ کی ایسی مدد تھی ہم تلوار اٹھاتے تھے سامنے والے کی گردن کٹ کر نیچے گر جاتی تھی قرآن کہتا ہے فلم تک وَلَاكِنْ اللہ قتلہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے کہ نبی کا موجیزہ ضرور ہے لیکن خدا کی قدرت شامل ہوئے نبی سے موجزہ ظاہر ہوا اور جب اللہ کی مرضی نہ ہو یاد رکھنا جب اللہ کی مرضی نہ ہو تو پھر احد کے موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی لشکر کو لے کر گئے جو ایک جنگ جیت چکا ہے اور مسلمان جیتنے والے تھے فتح کے قریب تھے ایک مسٹیک ہو جاتی ہے پوری جیت کی بازی ہار میں پلٹ جاتی ہے سیونٹی صحابہ اس قزب احد میں شہید ہو گئے کیونکہ پروردگار کی مرضی نہیں تھی ایک بات یاد رکھنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے نبی کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں لیکن اللہ کی قدرت شامل حال نہ ہو تو احد کے موقع پر مسلمان شکست بھی کھا رہے ہیں ستر صحابہ بھی شہید ہو رہے ہیں اس لیے کہ کہ اس دن اللہ کی مشیت نہیں تھی یاقوب علیہ سلاد وسلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا کنان میں اور جہاں یاقوب علیہ السلام کا گھر تھا اس سے کچھ یارڈز دور یہ کنواں تھا اللہ کے نبی ہے لیکن نہیں پتا چلا کہ میرے بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہے بھائیوں نے بچوں نے آ کر کہا بیڑیے نے کھا لیا یہ ہوا انہیں پتا ہی نہیں چلا حالانکہ چند یارڈز کی دوری پر کنواں ہے یاقوب علیہ السلام کو پتا نہیں چلا کہ میرا بیٹا کنویں میں ہے کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی اور وہ دن بھی تھا کہ ایجپٹ سے یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر نکلے ہیں کنان میں بیٹھ کر یاقوب کہہ رہے ہیں مجھے اس کرتے کی خوشبو آ رہی ہے کہاں ایجپت کہاں کنان لیکن یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کرتا وہاں سے نکلا ہے مجھے یہاں پر خوشبو آ رہی ہے یہ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ میری قدرت ہو تو نبی سے موجزے بھی صادر ہوتے ہیں میری اجازت ہو تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور اگر اللہ اجازت نہ دے تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے کل ہی ہمارے بھائی نے وہ واقعہ سنایا کہ ان کے رومال سے آگ کو بھگا دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ سناؤ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا دن ہے مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے چلا کر کہا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یہ جملہ کہا بیک گراؤنڈ بتلاؤں ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہے اور انہوں نے اپنی فوج کو سیریا شام بھیجا تھا اور کمانڈر ان چیف تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمانڈر ان چیف تھے ان کی فوج وہاں پر گئی ہوئی ہے شام میں اور شام میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے اور سیریا کہاں مدینہ کہاں ادھر لڑائی چل رہی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے رہ کر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل مطلب یہ ساریہ جلدی ماؤنٹن پر چڑھ جاؤ جلدی ماؤنٹن کی طرف چلے جاؤ ماؤنٹن کے پاس پہنچ جاؤ یہ حضرت عمر یہاں سے کہہ رہے ہیں کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ جمعہ کے خدمے میں یا ساریہ الجبل ساریہ تو سیریا میں موجود ہے لڑائی وہاں پر ہو رہی ہے یہ مسجد نبی کے ممبر پر کھڑے رہ کر یا ساریہ یا ساریہ کر رہے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا روب اور دبدبا بھی ایسا تھا کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی پوچھنے کی خطبہ ہو گیا وقت گزر گیا ادھر جو مسلمانوں کی فوج سیریا گئی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائے اور وہ فاتح بن کر سیریا سے واپس آ رہے ہیں جب وہ واپس آئے اور سیریا سے لوٹے تو لوگ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ساریہ جمعہ کے دن امیر المؤمنین نے ممبر پر آپ کو آواز دی تھی کچھ تمہیں پتا ہے کیا معاملہ ہے حیران ہو گئے لوگ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا فرمایا کہ ہاں وہ جمعہ کا دن تھا ہم دشمن سے لڑ رہے تھے اور ہماری لڑائی بہت تیز ہو چکی تھی دشمن نے ہمیں گھیر لیا تھا ہم گھبرا گئے تھے کہ کیا کرے اتنے میں ہمیں آواز آئی یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل کہ ساریہ پہاڑ کی طرف چلو پہاڑ کی طرف چلو یہ آواز ہم نے سنی ہم سب پہاڑ کی طرف چلے گئے اور پیچھے کے حصے کو ہم نے کور کر لیا دشمن آگے آنے پر مجبور ہو گیا اور ہم نے دشمن کو شکست دے دی اور اس لڑائی میں ہمیں فتح نصیب ہو گئی یہ کیا چیز تھی مسجد نمبی کے ممبر پر کھڑے رہ کر کہنا سیریا کی خبر دینا یہ ہے وہ کرامت جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے ذریعے سے اپنے بندوں کے ذریعے سے صادر کرتا ہے یہ وہ کرامت ہے لیکن جیسے میں نے کہا خدا کی مرضی ہے تو کرامت ہے اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا حضرت عمر کی اگزامپل دیکھو مدینہ میں مسجد نبی کے ممبر پر ہے سیریا کی خبر ہو رہی ہے یہاں خبر دے رہے ہیں ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے دشمن آیا کھنجر لے کر آیا یہ نماز پڑھا رہے انہیں پتا نہیں ہے پیچھے سے کھنجر مار کر انہیں شہید کر دیتا ہے پیچھے کوئی کھنجر لے کر آیا پتا نہیں چلا اور مدینے میں کھڑے ہیں سیریا کی خبر دے رہ گئے یہی ہے قدرت خدا بندی کہ جب اللہ کی مرضی شامل ہو تو بڑے بڑے معجزے اور کرامتیں ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن جب اللہ نہ چاہے یا خدا کی قدرت شامل حال نہ ہو تو اس وقت میں یہ ناممکن ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات والا نبی بنایا بڑے بڑے پیارے پیارے پیارے صادر ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنے نبی کو دیا لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی جو اللہ نے اپنے پاس رکھی اس کی آتورٹی اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی جو اپنے نبی کو بھی نہیں دی اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں روم سے سہے باتیں ہیں ایمان قبول کر لیتے ہیں حبشہ سے بلال آتے ہیں ایمان قبول کر لیتے ہیں ایران سے سلمان آتے ہیں ایمان قبول کر لیتے ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین میرے نبی ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کو اللہ ایمان نصیب کر دیتا ہے حضرت عمر تلوار لے کر نبی کو مارنے آئے تھے نبی کی نگاہیں پڑ گئی عمر نے بھی ایمان قبول کر لیا لیکن جب اللہ کی مرضی نہ ہو تو ان کے اپنے چچا ابو طالب جو ٹوینٹی فور سیون اللہ کے نبی کے ساتھ ہے رات دن نبی کے موجزے دیکھتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا اور اسی بنا پر جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے تھے اللہ یہ میرا چچا تھا میں مجھ سے بہت پیار کرتا تھا ہم ایک گھر میں رہتے تھے یہ مجھ میری اس نے بہت خدمت کی ہے اللہ تو نے انہیں بھی ہدایت نہیں دی آیت کریمہ نادل ہو گئی اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنْ اللہ اللہ نے بیان کر دیا میرے محبوب ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے تم چاہو تب بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے یہ ہے خدا قدوس کی قدرت تو ہدایت کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اولاد دینا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے نہیں نہیں ہے کوئی باپو کوئی ولی ایسا کوئی ایسی تعویز آج تک نہیں بنی ہے کہ کسی کو تعویز دو اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے یہ اتھارٹی اللہ نے صرف اپنے پاس رکھی ہے اسباب کے درجے میں دعائیں کر لو اسباب کے درجے میں عملیات کر لو لیکن دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے خود قرآن کہتا ہے یہ بولی میں یشا و ناسا وہ یہ بولی میں یشا اکور او یوسف بھی جو ہم دکرات ذکرانا و اناسا و یجعل من یشا وقیما چاہوں گا تو بیٹے پر بیٹے دوں گا چاہوں گا تو بیٹیوں پر بیٹیاں دوں گا چاہوں گا تو بیٹے بیٹی دونوں دوں گا اور نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں دوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لے کر آئی گود میں بچہ پڑوسی کا بچہ تھا کھیلتے کھیلتے آ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا گود میں لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی دیکھو نا دیکھو نا کتنا پیارا منا ہے کتنا اچھا بچہ ہے کتنا خوبصورت بچہ ہے پیار کیے جا رہی ہے اللہ کے نبی کو بار بار بتا رہی ہے حضور دیکھیے نا کتنا اچھا بچہ ہے کتنا پیارا بچہ ہے کیسا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضرت حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے فوراً عائشہ کیا میسج دینا چاہ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تمہارے گھر پر اولاد نہیں ہے تو میں اللہ کا نبی ہوں تو میں مانگوں گا تو اولاد مل جائے گی نہیں عائشہ نہیں یہ طاقت میرے پاس نہیں ہے اولاد دینا میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے نہ میں کسی اور کو اولاد دے سکتا اور نہ خود میں اپنے گھر میں اولاد دے سکتا ہوں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دیا اور ہم سرپرائز ہو جاتے ہیں بیوہ عورت سے شادی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی اولاد ہوئی چار بیٹیاں دو بیٹے چار بیٹیاں دو بیٹے چالیس سال کی عورت سے شادی کی اللہ نے چار بیٹیاں دو بیٹے دیے اور نو سال کی جوان عائشہ سے شادی کی ہے ایک بھی اولاد نہیں ہوئی اللہ نے بتلا دیا کہ میری قدرت سب سے عظیم قدرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زندی رہ زندہ رہی ہے کوئی بھی مذکر اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ دن زندہ نہیں رہی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی قدرت کے ہم سب بندے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ایمان ہمارا پکا ہو دینے والا اللہ ہے ہدایت بھی وہ دیتا ہے اولاد بھی وہ وہ دیتا ہے موجزے اور کرامتیں نبیوں اور ولیوں سے صادر ہوتے ہیں ہمارا ایمان ہے نبی کا موجزہ بھی سچا ولی کی کرامت بھی سچی لیکن جب تک خدا کی قدرت اور اس کی نسرت نہ ہو یہ کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی یہ توحید کا بہت بڑا سبق ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بنیادی عقیدے کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر و داوانا الحمد رب العالمین